اور اس وقت کا بھی ذکر سنو جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ دو معبود بناؤ وہ کہیں گے ہم تو آپ کی ذات کو شرک سے پاک سمجھتے ہیں میری مجال نہیں تھی کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ کو یقیناً معلوم ہو جاتا آپ وہ باتیں جانتے ہیں جو میرے دل میں پوشیدہ ہیں اور میں آپ کی پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا یقیناً آپ کو تمام چھپی ہوئی باتوں کا پورا پورا علم ہے